حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے پھر وہ کہیں گے ہم حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں ان کی دنیا سے کچھ حاصل کر لیں گے اور اپنا دین بچا کر الگ ہو جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا جس طرح قطاد یعنی ایک قسم کا کانٹو والا درخت اس سے صرف کانٹے ہی حاصل ہو سکتے ہیں پھل نہیں اس طرح ان کے پاس جا کر کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کے استاد محمد بن سباہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یعنی سوائے گناہوں کے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو پچپن